حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ السلام علیکہ تمہیں موت آئے میں ان کی بات سمجھ گئی اور میں نے جواب دیا علیکم السلام واللعنہ آن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صبر سے کام لے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کا جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم اور تمہیں بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 6256